جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے ان محسنون ان آیات میں جو آیت آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے تقوا کی فضیلت بیان کی ہے اور تقوا ایک ایسا عمل ہے جس پر اسلامی تعلیمات جتنی ہے سب کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے تقوا اللہ کا رکھا ہے اسی لیے نبی الحص نے بعض صحاب کرام کو جو وصیت کیا تو وصیت کرتے فرمایا علیہ تک ہی ہو رہا تم تقوا ضرور اختیار کرو چونکہ تمام چیزوں کا کی بنیاد اور دار و مدار اللہ نے اللہ پر رکھا ہے اسی لیے نبی تقو اللہ کی بڑی دعا مانگا کرتے تھے اللہ کر ہدا اس دعا کو یاد کر لیں اور تقوی اللہ اللہ تعالیٰ سے طرف کیا کریں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لم احسان رسول اللہ علیہ وسلم یقول ہل کلمات نبی علیہ السلام بڑی پابندی سے ان کلمات کو کہا کرتے تھے کہ اللہ اسلقل ہدا وقت اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے علم عطا کر دیں وقتوں کا اللہ ہم سوال کر دے مجھے تقوا عطا کر دے ولاقاف آفافینا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مجھے عفت اور پاک نامنی نصیب فرما ہاں ولگینا اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں خوشحال اور ہمیں ہمیں ہمیں خوشحالی عطا فرما اور ہمیں بے نیازی عطا کر دی یہ چار چیزیں تھیں جن کی نبی رہتا تھا بڑی سختی کے ساتھ بڑی پابندی کے ساتھ دعا مانگتے تھے اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی علیہ السلام سے زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اسلام اس دعا کو ہم لوگوں کو ویسے ہی سکھلاتے تھے جیسے قرآن پاک کی آیت سکھلاتے تھے وہ دعا کیا ہے اللہ آتے نفسی تخواہ وزکیہ انت خیر من زکاہ انت ولیہا و مولاہا اس دعا کو نبی علیہ السلام ہم لوگوں کو ویسے ہی سکھلاتے تھے کماں جو سورت القرآن جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت ہم لوگوں کو ہر فرف یاد کراتے تھے ویسے یہ دعا ہم لوگوں کو سکھلاتے تھے یہ دعا بھی بڑی مختصر ہے اس کو یاد کرنے اور پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے تقوا طلب کریں نبی صاحب فرماتے اللہ نفسی انت خیر من تینوا و ہے ہے اللہ ہمارے دل میں اپنا ڈر اور خوف پیدا کر دے مزن کے اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو پاک کر دے و مولا ہے اللہ آپ ہی اس نفس کے مالک اور مولا ہیں نبی علیہ السلام یہ دعا بڑی پابندی سکھراتے پھر سید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے میں بھی اپنے اولاد کو اور اپنے بال بچوں کو یہ دعا ویسے ہی سکھلاتا ہوں جیسے قرآن کی صورت سکھلانے کا اہتمام کرتا ہوں تو آپ بھی یاد کریں اور اپنی اولاد اور اپنے دوست احباب کو بھی یاد کرائیں یہ دونوں دعائیں پہلی دعا ہے اللہ اسدا وقت اور دوسری دعا ہے اللہ بنفسی تقواہ و سکیہ انت خیر من زکاہ انت ولیہا و مولاہا اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تقوا ایک ایسا عمل ہے جیسے کہ میں نے بتایا علیہ کب تقوا اللہ تم نے فرمایا علیہ کب تقوا اللہ ہے فین نہ کل شعیب اختیار کرو کیونکہ تمام چیزوں کا دار و مدار اور بنیاد اللہ نے تقوی اللہ پر رکھی ہے اسی لیے حضرت آدم علیہ اسلام سے لے کر کے آخری نبی محمد وسلم جو آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو وصیت کیا تھا تقوا کی اور حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تقوا کی دعوت ہے اوت الکتاب الب نے ہم نے تم سے پہلے تم کو بھی اور تم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے تم سے پہلے جتنی قوموں کو ہم نے کتاب دیا تھا سب کو ایک ہی وصیت کیا تھا کہ اللہ تم سب لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوا اختیار کرو ناک کی پابندی برائیوں اور منقرات سے بچنا فرائض کی پابندی ان تمام چیزوں کا دار و مدار تقوا پر ہے اور جب انسان کے دل میں تقوا آ جاتا ہے تو ادنا درجے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی وہ اہتمام کرتا ہے نبی علیہ الصلاق اسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت سعد رحمت اللہ میں نقل کرتے ہیں حضرت امام ابن سعد آپ کی طبقات میں نقل کرتے ہیں گرمی کا موسم تھا بڑی شدت کی گرمی پڑ رہی ہے اور عرب کی اور خاص طور سے مدینے کی پتھریلی زمین سب رہی ہے اس پر قدم رکھنا بہت ہی مشکل ہے عثمان کی رضی اللہ ہو تالان ہو مالدار لوگوں میں تھے انہوں نے اپنا مکان دو منزلہ بنا رکھا تھا اندر بیٹھے ہوئے تھے رات کو دن کو جب سارے مدینہ منورہ کے لوگ ظہر کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کر کے آرام کر رہے تھے گرمی کا موسم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا بالا کھانے میں ذرا گرمی ہے تو بالکنی میں نکل کر کے ذرا ہوا دیکھ رہے تھی کہتے ہیں جب میں بالکنی میں نکلا اوپر تو میں نے دیکھا ہر شرکیاں ہر سرکیا کہتے مسجد منورہ کا مسجد نبی کا جو مشرقی علاقہ ہے اس کو ہر شرکیہ کہا جاتا ہے کالے کالے پتے ہیں گرمی میں سے امتحان کرتے ہیں اور وہ نوکیلے بھی ہیں پیدل چلنا بہت ہی مشکل ہوا کرتا ہے صرف اونٹ چل سکتا ہے لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بال کبھی سے دیکھا کہ کوئی جانور یا کوئی مخلوق ہمیں ہر شرکیہ اس طبقے ہی میں نوکیلے پتھر کے درمیان پتھریلی علاقے میں کوئی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے سوچا شاید کسی کی گائے گئی ہوگی کسی کا بیل نکل گیا ہوگا جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جانور اس وقت کیسا لاواد ٹہل رہا ہے اور قریب آیا تو پتا چلا کہ وہ جانور نہیں کوئی انسان کی شکل ہے انسان نظر آ رہا ہے کہتے اب میرے حیرت کی اور انتہا ہو گئی کہ یہ گرمی کا موسم ہے اور اس تپتے اور ریتیلے اور نوکیلے پتھریلی زمین پر یہ انسان کس مصیبت میں ہے جو چلا آ رہا ہے کہتے میری بڑی حیرت ہوئی اور اس پر رحم اور ترس کھا رہا تھا جب قریب پہنچا تو معلوم پڑا کہ عام انسان نہیں وہ خلیفت المسلمین عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ہے میرے بھائی انسان کے دل میں اگر تقوا آ جائے زندگی کے سارے معاملات کو اصلاح کر لیا کرتا ہے آج ہماری فلمیں نہیں چھوٹتی ہمارے ڈرامے نہیں چھوٹتے ہماری رشوت نہیں چھوٹتی زندگی گزر گئی سود خوری سے ہم بات نہیں آتے حد تو یہ ہے کہ پچوکتا نماز کا پابندی بھی آج مسلمان نہیں ہو پا رہا ہے اس کی صرف وجہ یہ کہ دل سے تقوا اصل میں نکل گیا ہے اگر تقوی آ جائے تو سارے معاملات یا منہ اما نکم وقوم دکم وبئی میرے بھائیو اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے کہ قولا ایمان والو دو دوشی نے اختیار کر لو ایک تو تقوی اللہ اختیار کر لو نمبر دو قول سدید ایک تو دل میں تقوی آ جائے اور نمبر دو تمہاری زبان درست ہو جائے دل میں تقبہ بھر جائے اور زمان کی اصلاح کر لو اس سے ہمیشہ سچی عدل و انصاف کی درست بات کرو نا انصافی کی اور غلط بات نہ کرو اللہ تعالیٰ کے ایمان والو اگر تم یہ دونوں چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو یا قورو ایمان والو سقبہ اختیار کر لو اور قول سدید اپنا لو لکم آ یہ دونوں چیزیں اگر تم پیدا کر لو تو ہم گارنٹی دیتے ہیں وعدہ کرتے ہیں تمہارے زندگی کے سارے اعمال کے ہم اصلاح کر دیں گے ضرور ہے تقو اللہ کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج خلیفۃ المسلمین یہ دھوپ کا وقت ہے مدینت المنورہ کا بچہ بچہ جھوپڑوں میں رہنے والوں سے لے کر کے پہلے مکانوں میں رہنے والے تک آرام سے گھر کے اندر سوئے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارا خلیفہ خلیفت المسلمین پتا نہیں اس کے اوپر کیا مصیبت آ گئی ہے دھوپ کا وقت ہے زمین تب رہی ہے وہ بھی ہموار زمین نہیں وہ نوکیلے تیز دھاری والے پتھر کہ جہاں جانور کا بھی چلنا مشکل ہے آج ہمارا خلیفہ کو پریشان کرا آ رہا ہے کہتے میں نے اوپر سے بنایا السلام علیکم خلیفت المسلمین ابیر المومین سلام ہو کیا پریشانی ہے آپ آئیے ذرا تو پانی پیے آپ ٹھنڈے میں بیٹھے عمر فاروق رضی اللہ کہتے عثمان تم اپنا پانی بھی رکھو اور اپنا مکان بھی رکھو اصل میں عمر اس وقت آپ کے پاس نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المال کے دو اونٹ کہیں غائب ہو گئے ہیں یہ عمر ان دونوں اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے خلیفۃ المسلمین آپ آئے ہمارے گھر میں سائے میں بیٹھے آپ پانی پیے اور ہمارے پاس بڑے گلاب ہیں ہم گلابوں کو بھیج دیتے ہیں اور یہ گلاب جا کر کے دونوں کوٹوں کو ڈھونڈ کر کے لائیں گے حضرت عمر الخطاب کہتے ہیں اے عثمان تمہارا کہنا وجہ ہے تمہاری پیشکش قبول ہے لیکن میں میں گھر میں نہیں بیٹھتا اور کوٹوں کے بھوٹنے کی ذمہ داری تمہارے غلاموں کو نہیں دے سکتا عمر خود اس دھوپ میں چل چل کر کے اس وقت تک ٹہلتا رہے گا گھومتا رہے گا اور اونٹوں کو ڈھونڈتا رہے گا جب تک کہ دونوں اونٹ مل جائیں نہ مل جائیں اس کی وجہ یہ ہے عثمان کہ اگر وہ دونوں بیت المال کے اونٹ غائب ہو گئے تو قیامت کے دن اللہ تمہارے غلاموں سے نہیں پوچھے گا عمر سے پوچھے گا میرے بھائی ہمارے اندر تکوا آ جائے تو ہمارے سارے معاملات ادنا سرچے کی بادشاہ لے کر کے رعایا تک ہر ایک اپنی اصلاح کر لے گا یہ تو خلی المسلمین کا آپ نے واقعہ سنا پھر انسان میں نے کہا سارے کمار معاملہ تقوا پر ہے آپ کا فرمان ہے علیہ کب تک اللہ کا لے اپنے اندر تکوا کر لو تمہارے زندگی کے سارے اعمال کی اصلاح کا دار و مدار پر ہے اس کے آگے بڑھیں ابھی تو آپ نے اس وقت دنیا کے سب سے بڑے اللہ کے نیک بندے جس کے کسرا اور پوری دنیا حوصلہ تھی حد یہ ہے کہ عمر فاروق کی وہ شخصیت تھی یہ آپ نے فرمایا عمر جب نکلتا ہے مدینے کے گلیوں کے شیطان بھی عمر کے خوف سے چھپ جایا کرتے ہیں اس طرح سے طاقت رکھنے والا قوت رکھنے والا جذبہ رکھنے والا احمد مومن کی سارے کیسروں کس طرح دنیا کے ساتھ رہے ہو ایک تو ان کا واقعہ ہے پھر ان کے رعایا میں ادنا درجے کا میں نے کہا تقوا کی ضرورت ہے بادشاہ خلیفہ دنیا کا سب سے بڑا انسان سے لے کر کے ادنا درجے کے انسان تک کے سارے اعمال کی اصلاح کا دار و مدار اللہ نے تقوا پر رکھا ہے عمر فاروق رضی تعالیٰ رو سے کسی نے شکایت کیا وہ کیا بڑا مشہور ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک ادنا درجے کے انسان کو نہ دیکھے اللہ تعالیٰ کا تقوا اگر ہے تو کس قدر اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا رہی ہے بچاتا ہے ابن الجوزی اور دیگر محدثین و مورخین رشید نے نقل کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا ملا ملی کہ کچھ لوگ اس وقت دودھ میں پانی ملا کر کے بیچا کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکاری اعلان جاری کیا کہ اگر کوئی انسان دودھ میں پانی ملا کر کے دیکھتا ہوا پکڑا گیا اور میں نے دیکھ لیا تو سرطناب سزا اس کو دی جائے گی ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سالانہ اپنے خادم کے ساتھ مدینہ المنورہ کے گلیوں کا کشت کر رہے ہیں کوئی مسلمان دکھی تو نہیں ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے اللہ پر نہ ہیلی کاپٹر ہے نہ بڑی سے بڑی گاڑیاں ہیں نہ کوئی اور حلیفسن المسلمین اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے تو ساری خدائی دنیا کی اس سے ٹوٹ رہی ہے اور گلیوں میں پیدل چل رہا ہے اور کسی بغیر مالی گاٹ کے صرف ایک خادم اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے خادم کہتا ہے ہم آقا امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزر رہے تھے راستے میں ایک گھر سے کچھ آواز آتی ہوئی نظر آئی گلی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آواز کیسی آ رہی ہے کہیں چور تو داخل نہیں کہ چوری کرتے ہوئے اپنی آواز یعنی، آواز کر رہے بات کر رہے ہو یا کوئی اور برے لوگ نہیں ہے کان لگایا تو خادم کہتا ہے ہمارے آقا نے کان لگانے کے بعد کہا بیٹے ایسا کرو اس دروازے پر ایک نشان لگا دو ایسا ہم نے نشان لگا دیا پوچھا کیا تھا کیا بات ہے اس دروازے پر نشان لگانے کی کیا ضرورت ہے کہا بات اصل یہ میں نے کان لگا کر کے سنا تو دیکھا کہ ایک عورت کہنے والی دوسری عورت سے کہہ رہی ہے کہ دیکھیے صبح ہونے کے پہلے سور میں پانی ملا دو ہے بیٹی بچی کہتی ہے امی جان میں پانی نہیں ملا سکتی بیٹی امی جان کہتی بیٹے کیوں کوئی دیکھ نہیں رہا پانی ملا دو بیٹی کہتی اصل امیر عمر عید الخطاب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ دودھ میں پانی پلا کر کے بیچنے والا اگر پکڑا گیا تو مجرم کرا دیا جائے گا اور اسے دردناک سزا دی جائے گی تو بوڑھی کہتی ہے بیٹی عمر اپنے گھر میں سویا ہوگا اسے کیا خبر کہ تم کیا کر رہی ہو تم ملا بعد عمر کو پتا نہیں چلے گا بیٹی کہتی ہے یا اما امی جان تمہارا تمہاری بات تو آنکھوں پر لیکن ذرا بتائیں عمر تو اپنے گھر میں سویا ہوا ہے لیکن وہ رب عمر لا جناب عمر کا رب جو آسمان پر وہ دیکھ رہا ہے وہ نہیں کبھی سوتا اصل میں عمر سونا ہوگا اس کو پتا نہیں ہے لیکن رب عمر لا رب عمر لا عمر کا رب جس کو جس کے سامنے ہمیں حساب کتاب دینے کے لیے حاضر ہونا ہے بات وہ کبھی نہیں سنتا وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو اور میں کیا کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں تکوا نصیب فرمائے آخرکار كار بچی پانی ملانے سے انکار کر دیا اور نشان لگا رکھا تھا صبح سویرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا پتا چل گیا فلاں کا گھر ہے فلاں کی بیٹی ہے اور بچی وہ بھی کنواری ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو بلایا کہا اے میرے بچوں اگر تم میں سے کسی کو شادی کی ضرورت ہے تو بہترین لڑکی اس گھر میں ہے ہم چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں جائے ہمیں ضرورت تو نہیں ہے ورنہ میں اس سے شادی کر لیتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو کے کسی صاحب دادے نے شادی کیا پھر اسی نسل کے اندر اللہ نے آگے جا کر کے خلیف المسلمین عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو پیدا فرمایا میرے بھائی ضرورت ہے تکوا کی یا ایمان والو اپنے اندر تکوا پیدا کرو اور سچی باتیں کرنے لگا تمہارے گھر سے لے کر کے تمہارے بازار تک تمہارے سرکاری آفس سے لے کر کے چھوپڑے میں بسنے والے انسانوں کے اندر اگر تکوا آ گیا تو اللہ فرماتے ایمان والو اللہ تمہارے تمام لوگوں کے اعمال کی اصلاح کر دے گا نیک نیکیاں ہی نیکیاں معاشرے میں رہے گی گھر میں بھلائیاں ہی بھلائیاں رہے گی کوئی منقراد حرام چیزیں نہیں ہوگی اللہ اللہ اصل و خدا وقت کا بڑا خاص و گھنا تقوا کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر تقوا اس کی بڑی اہمیت قرآن پاک کے اندر ہے جو سورے تم محل کے ہم نے آئے تلاوت کی ہے ان اللہ مالدین تقو والذین هم محسنون اے لوگوں آج دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کی مدد کا اللہ تعالیٰ کی نصرت کا اور خاص طور سے یہ امت جس پر یہودی مسلط ہو عیسائی مسلط ہو ہندو مسلط ہو گائے پوجنے والے والے مسلط ہو دنیا میں سب سے چھوٹی تعداد اگر ہے تو سکھوں کی ہے آج وہ بھی مسلمانوں پر مسلط ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ کا نام ہم لے قرآن ہمارے پاس ہو اس وقت اس میں رسول ہمارے پاس ہو لیکن آج دنیا کی تاریخوں میں ہمارے اوپر مسلط ہے اتنا سے اتنا درجے کی قوم آج ہم مسلمانوں کے اوپر غالب آئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اگر اللہ اپنی نصرت پر مدد چھوڑ لے کے بند کر لے اپنی رحمتوں کا اپنی نصرت کا اپنی مدد کا دروازہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر بند کر دے تو اللہ تعالیٰ احساس روا دے محروم کر دے گا تو اس دنیا میں کوئی تمہاری مدد کر کے اللہ تعالیٰ کے اور دنیا والوں کے ظلم سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے آج ضرورت ہے ہم نے دل سے تکوا نکال دیا خوف نکال دیا آج برائیوں کی محبت آ گئی ورنہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ روایا ہے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اللہ ساتھ دیتا ہے اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو دو چیزیں کرتے ہو ایک مان لذیل تکو تکو والے ہو نمبر دو لذیل ہم دویندین ایک تو متقی بن جائے اور دوسرے محسنور بن جائے محسنور کون ہے اور مستقی کون ہے مستقی کا مطلب یہ تقوا کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں سے توبہ کر لیں حرام کاریوں کو چھوڑ دیں تقوا کا مطلب ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی ہے جہنم تک تمہیں پہنچانے والی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قدم کو اور قبر اور حق تمہاری ہلاکت کا سبب بنتی ہے ان تمام چیزوں کے چھوڑ دینے کا نام میرے بھائی وہ تقوا ہے ہر وہ كون ہر وہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ناراض کا سبب بن رہی ہو جو چیزیں کسی چیزوں کے کرنے سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ہاں، اللہ تعالیٰ غصہ ہو رہا ہو دنیا و آخرت میں ہلاکت ہو رہی ہو ان تمام چیزوں کے چھوڑ دینے کا نام میرے بھائی وہ سخوا ہے اسی لیے اندی کا ترجمہ کرنے کیا گیا بے کل محرمات اے ہے اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں اور ناجائز چیزیں اور کنکرات اور بے حیاں پر تم چھوڑ دو اور اپنے آپ کو ان سے بچا دو ولدین محسن اور محسن کا مطلب ہے اور اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے جو چیزیں تمہارے اوپر واجب اور فرق ہے جن اچھے اعمال کو اللہ نے تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے ان کو تم بچا لاؤ تم محسن بن جاؤ گے ضرورت ہے مستقیل بننے کی اور بہترین بننے کی محسن مستقیل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں اور ان چیزوں کو ترک کر دینا جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ لبین محسن اور محسن کا مطلب ہے جو چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر واجب و فرق کرا دیا ہے آپ کے عوام اللہ کے عوامل کو بجا لانا اس لیے خلیفۃ المسلمین عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا اے مسلمانوں یاد رکھو لئی سب تقوام قیام اللیل ولا بسیام النہار رات اور تحج تحجد کی نماز پڑھ لینا اور دن بھر روزے رکھتے رہنا اور ہاتھوں میں تصویر لے کر کے ہر وقت پھراتے رہنا یہ تقوا نہیں ہے اصل میں یہ تقوا نہیں ہے جیسے آج اس قدر لوگ سبحان اللہ الحمد اللہ کہنے لگے فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں ان کا ہاتھ آٹومیٹک بن چکی ہے یہ اگلیا تصویر برابر چل رہی ہے یہ تقوا نہیں ہے نئی سر تقوا یہ تقوا نہیں ہے کہ رات تم تحجد کی نماز پڑھو اور دن بھر روزہ رکھو اور اپنے آپ کو ہرا چیزوں سے نہ بچاؤ اور نادائ چیزوں سے نہ بچاؤ عمر بن عبد الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ نہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ صرف رات اور اور نماز پڑھنے رکھنے ادا مخصرد اللہ علیکم اللہ نے جو چیزیں تمہارے اوپر فرق کا ضروری قرار دیا ہے ان کو تم بجا رہ اور اللہ نے جس چیزوں سے تمہیں روک دیا ہے ان سے بات جاؤ یہ حقیقت میں تقوا ہے اگر فرائض کو بجانا ہو اور اس طرح سے ان کو چھوڑ دو یہ تقوا ہے اب اس کے ساتھ اگر تم رات بھر تحجد کی نماز پڑھتے ہو اور دن بھر روزہ رکھتے ہو سب کی تحریر کرتے ہو تو کہتے میرا خیر یہ نور نورا نور ہے یہ نیکیا ہی نیکیاں تم کر رہے ہو لیکن دن بھر روزہ رکھو اور دن بھر روزہ رکھو اور رات بھر جائے حرام کام کرتے رہو رات بھر تحجد کی نماز مت ہو اور دن بھر رشوت لیتے رہو سود کھاتے رہو اور جھوٹے تم جھوٹے تم بولتے رہو یہ تقوا نہیں ہے تقوا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرق قرار دیا ہے ان کو بٹا لائے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان کو آپ چھوڑ دیں حقیقی تقوا اصل میں یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تقوا نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر آ جائے اور جو لوگ سکوا اختیار کرتے ہیں وہ محسن اور جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہماری نصرت اور مدد اور خصوصی حفاظت ہماری ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جان کی تمہارے مال کی تمہارے اولاد کی تمہارے ایمان کی تمہاری پراپرٹی ہو جائیداد کی اور تمہارے ملک کی حفاظت کرے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رعایت اور خصوصی توجہ اور نصرت رحمت ہوتی ہے جب انسان ان دونوں چیزوں کو ترک کر دے ان دونوں چیزوں کو اپنا لے ایک برائی کو ترک کر دے اور فرائض پر عمل کرے اپنے اندر پیدا کرے اور نیک امال کرے اور یہ خصوصی نصرت اور خصوصی توجہ جس قوم کے اوپر جس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہو جائے دنیا اسے دنیا اسے نامود نہیں کر سکتی ساری کائنات مل کر کے بھی اس کا پال بیٹا نہیں کر سکتی ہمارے سامنے بھی سارے موجود ہیں آپ ہم جانتے ہیں سارا عراق مل کر کے پورا عراق ہے تو نہیں سارا عراق مل کر کے سارے نمرودی مل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے ہیں مہینوں آگ کی لکڑی اکٹھا گئی کی گئی آگ جلائی گئی اور جب آگ تیار ہو گئی دنیا اس پورے ملک کے اندر ایک مرد مومن ہے نہ دنیا کی کوئی قوم نہ اس کے حمایت پہ کھڑی ہو سکتی ہے اور نہ تو دنیا کا کوئی انسان دنیا کا نہ کوئی انسان اس کی حمایت میں آواز اٹھا سکتا ہے بالکل سنے تنہا ہے اللہ نہ ہے تنہا اس کے خلاف پورا ملک ہے مرد عورت چھوٹے بڑے امیر غریب کتنی ہے سب کے سب فیصلہ کر چکے ہیں ہر ہاں، ابراہیم کو دنیا آگ میں جلا ڈال کر کے جلا کر کے دنیا سے ابراہیم کو مٹا دیا جائے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے ادھر ایک دعا کہتے ہیں اللہ آسمان پر تو ہی خالی معبود ہے واحد الفلن اور اس وقت پورے عراق کے اندر تیری تفریح کا گنگانے والا صرف ابراہیم اکیلا ہے اب آسمان پر تو طرح ہے اور اس طبیعت پر تیری تحریر پر قائم رہنے والا ایک اکیلا ابراہیم ہے ساری دنیا بتا رہی ہے ابراہیم خلیل اللہ کو آپ میں ڈال بھی دیے گئے لیکن ابراہیم کے ساتھ اللہ کی خصوصی حفاظت ہے خصوصی رحمت ہے خاص طور سے دوسرا پر مدد ہے آج میں ڈال رہے ہیں ادھر سے اللہ رب فرشتے کو بھیجتے ہیں فرشتہ کہتا ہے ابراہیم اگر تم کہو تو اس طرح کو اٹھا کر کے ان طالبوں کے آبادیوں پر پھینک دیتے ہیں ساری آبادی جل جاتی ہے لیکن ابراہیم خلیلہ کہتے ہیں نہیں واحد واحد بات اصل یہ ہے اللہ اکیلا آسمان پر معبود ہے اور اس زمین پر ابراہیم طرح اس کی عبادت کرنے والا ہے ابراہیم اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں چاہتا نتیجہ یہ نکلا جب تعلیموں نے جان لیا خصوصی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان کے ساتھ ہے سلام اللہ ابراہیم ساری دنیا بتانا چاہتی ہے اللہ کا ایک جملہ ابراہیم کے مدد میں یا نارکونی و سلام اللہ ابراہیم اللہ خبردار ٹھنڈی ہونا ابراہیم کو جلانا نہیں اور اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ تمہاری ٹھنڈک سے ابراہیم کو تکلیف پہنچے میرے بھائی جب کسی قوم پر کسی انسان پر اس کے تقوی اس کے عمل صارے اس کے نیک اعمال کی بنا پر اللہ کی خصوصی توجہ ہو اور اللہ اپنی دوسرا اور مدد اس کے لیے خاص کر دے تو کوئی اسے مٹا نہیں سکتا پورا مصر مل کر کے حضرت موسا کو مٹانا چاہتا ہے مصر ہی نہیں مصر اپنے گرد گرد کے سارے حکمرانوں اور سارے راجاؤں مہاراجوں کو کر اکٹھا لیا ہے صرف اس لیے کہ موسا کو اور اس کے ایمان والے ساتھیوں کو ختم کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسا ایمان والوں کو لیے اور ہجرت کر کے باہر چلے گئے جب دریا کے پاس آئے اب دریا سامنے آ جانا جانے کے بعد سارا راستہ بند ہے نہ موسا جا سکتے ہیں نہ کوئی مسلمان پار کر سکتا ہے موجے پارتا ہوا دریا بہ رہا ہے وہاں مجبور ہو کر کے کھڑے ہو گئے صبح ہوتے ہی دنیا کا سب سے بڑا اپنے ارد گرد کے تمام راجاؤں مہاراجاؤں کو لے کر کے ابراہیم کا پیچھا کیا اور اتنا قریب پہنچ گیا کہ موسا اسلام کے ساتھیوں نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو فروت پہنچا ہوا ہے مسافر ہے جی مسلمان پریشان ہو گئے موسا کیا تم نے قدم کیا اِنڈا یہ دشمن میرے پیچھے آ گئے ہیں اب ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے میرے بھائی اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہوتی ہے پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتی ہے ہو جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے اللہ کبھی کسی ظالم کو تکلیف نہیں دینے دیتا اللہ نہ ہو ان بالکل متقل نہ متقین ہی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوا کرتے ہیں اللہ اپنے محبوب کو کیسے دنیا میں پریشان ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے متقین اللہ کے محبوب ہے موسا کلیم اللہ علیہ السلام پریشان وہ بھی پریشان موسا کلیم اللہ نے کہا کلنا دیکھو فرور بالکل قریب ہے لال لے کر کے قریب آ چکا ہے لیکن یاد رکھو کلو اور مسلمانوں اطمینان رکھو اللہ کی نصرت اللہ کی مدد اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ ہے اللہ اتنے معیار اطمینان رکھو پھر اور ہمارے قریب تک نہیں پہنچ سکتا قریب اللہ تعالیٰ ہمارے نجات کا راستہ بنائے گا اللہ سے حدیث یہ اللہ تعالیٰ موسا کے ساتھ تھا اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ تھا موسا کلیم اللہ کو اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی حفاظت لے کر رکھا تھا اور جس کی اللہ حفاظت لے لے اسے دنیا سے ملا نہیں سکتا کوئی آخرکار اللہ تعالیٰ نے دریا میں بند موسا کلیم اللہ کو حکم دیا مارے دریا میں لاٹھی ماری ہن فلا کا پانی پھٹ گیا سارے ایمان والے ساتھی سارے ایمان والے نکل گئے فرعون اپنی قوم کے ساتھ جب دریا میں داخل ہوا اللہ نے دریا ملایا ساری قوم ایک ہی لمحے میں دنیا سے دیش تو نابود ہو گئی جن کے تھے لاوارث تھے لیکن اللہ کی خصوصی دوسرا گسا کا مدد ان کے ساتھ رہی وہ تو گرم ہونے سے بچ گئے اور مٹانے والے ساری قوت اور طاقت رکھنے والے اور مسلمانوں اور کو دنیا کو نابود کر کر, کر دینے کے نعرہ لگانے والے قرار دادے کرنے والے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نصرت اپنی مدد اور خصوصی توجہ چھین لیا تو دریا کا پانی بھی ظالموں کا دشمن بن گیا پٹک پٹک کر کے ہلاک کر دیا نبی علیہ السلام نے پورا مکہ المکرمہ تلوار لے کر کے نبی علیہ صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اعلان کر دیا ہے کہ جس نے محمد کی قدر کاٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا اس کو سو انعام دیے جائیں گے نبی علیہ صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبح ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سارے انعام لینے والے اور انعام کا اعلان کرنے والے سارا ملک مکہ سارے دشمن نبی علیہ السلام کے سر پر وہی کار کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے صدیق اگر بہت اکبر بہت گھبراتے ہیں یا رسول اللہ لو یو سے اگر ان میں سے کوئی انسان اپنے انگوٹھے کو بھی دیکھے گا تو اس کی نگاہ ہمارے اور ہاتھ کے اوپر پڑ جائے گی اب تو ایسے گھیرے میں آ گئے ہیں ایسے مشکل میں پھنس گئے ہیں کہ کہیں بھاگنے کا بھی کوئی چانس نہیں نبی رہتا صاف فرماتے ہیں یا آباد حکرین ہما دنو قدیس نہیں نے اللہ تعالی سے ہوا ابو بکر بتاؤ تم ان ظالموں کو دیکھ کر کے جو اسلحہ کے ساتھ ساتھ لے سر کے اوپر تمہارے کھڑے ہیں اور تم گان کے اندر بیٹھے ہو گائے بائے اوپر جی سے نکلنے اور آگنے کا کوئی چانس نہیں ہے یہ ساری باتیں تمہاری ٹھیک ہیں لیکن ابو بکرا بتا ہمارا سنگوں کا بھائی نہیں رہے اللہ صالح تما ان دو مظلوم بندوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی خود اللہ رب العالمین بن جائے سوچا اللہ تعالی نے سارے کافروں کو نامراد واپس کر دیا ان اللہ مع الذین والذین هم محسنون اے ایمان تقوی اختیار کرو اور نیک اعمال کرو اللہ رب العالمین تمہارا ساتھ دے گا اقول قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب الیہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد انسان کے اندر اگر تقوا آ جائے تو تقوا سے اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تقوا کی برکت سے دیتا ہے مسلمانوں کو متقین کو نمبر ایک یا فرقان ایمان والو اگر تم حرام اور منقرات کو چھوڑ کر کے اور نیکیاں بجا لا کر کے متقی ہو جاؤ تمہارے اندر تقوا آ جائے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ تم کو ایک ایسا نور ایمان عطا کر دے گا جس نور ایمان کی برکت سے ساری دنیا گمراہ ہو جائے کتنے عام ہو جائیں لیکن اس نور کی برکت سے تم ہر قسم کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لو گے یہ ہے نور ایمان نمبر دو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْضُكُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ دنیا کی ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے ان کی ان کے لیے راہ مہیا کر دیتے ہیں مستقین کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں نہیں رہنے دیتا یہ اللہ کا وعدہ ہے وہ مخرجا جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ ہر تنگی ہر دشواری ہر پریشانی ہر مشکل سے نکلنے کے لیے ان کی راہ ان کے لیے راہ اور سبیل مہیا کر دیتے ہیں وہ یار تو لاف اور جو لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاتے ہیں اور فرائض کی پابندی کر کے نیک بن جاتے ہیں وہ یار ہے سنا رہا تھا ایک کمپنی والا نہیں ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اس کی نوکری ختم کرنا چاہے اور اسے دھمکیاں دے کر کے رسک سے محروم کرنا چاہے اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا جس کا جہاں سے اس کا رشتہ رہا تھا ساری دنیا اس کا اگر بند کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رشتے کا انتظام ایسی جگہوں سے کرتے ہیں جہاں سے دنیا سوچ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کی بڑی برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سمجھے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مشکلات ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں تقوا کی برکت ہے اللہ تعالیٰ ہیں وہ میں یہ ہو جو آپ ہی جو لوگ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جن کے دلوں میں تقوا آ جاتا ہے اللہ انہیں دو بڑے انعامات سے نوازتا ہے اللہ سب کو اس کا مستحق بنا دے یہ صورت الطراق کیا وہ میں یہ تقلّہ جو صحیح آپ ہی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نہ فرما سے بچتے ہیں دلوں میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں اپنے آپ کو حرام دیکھنے حرام کھانے حرام پینے سے بچانے ہیں اگر شیطان ان سے سینکڑوں گناہ بھی کروا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقوا کی برکت سے ہم اس کے سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں پھر اگر انسان سکوا اختیار کر لے کرتے وہی لہو اجرا پرہیزگار ہے اگر تھوڑا سا بھی عمل کرتا ہے وہ وہی لہو اجرا تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل کو بہا کر کے بہت بڑا عجر و ثواب کا پہاڑ بنا دیتا ہے ضرورت ہے سکوا اختیار کرنے کی نبی علیہ السلام صاحب ارشاد فرماتے ہیں اے یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں یہ میرے قوم اور قبیلے کے لوگ ہیں یاد رکھو ان اولنا سے بھی ان اولنا سے بھی ہمارے نزدیک ہمارے رشتے دار قیامت دن نبی نبی کی صحبت بھی نصیب ہو رہی میرے بھائیوں تو تقوا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تقوا نصیب فرمائے اور جو ہم سنتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اللہ کا محبوب متقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نبی کا محبوب متقی ہوتا ہے جو تقوا سے محبوب ہو جاتا ہے سمجھو دنیا کی ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تقوا نصیب فرمائے اور جو کچھ کہتے ہیں سننے کی توفیق نصیب فرمائے عالمی ہم نے جو بیمار ان کو سوائے خوشی عطا فرما جو مسرور ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے پریشان حال ہاں بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے ہماری تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے اللہ المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم الله الله الله الله ان يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر تعالى أكبر